بخارا میں مسلمان فوج کو اگرچہ شکست ہوئی تھی لیکن مسلمان فوج کوتبہ بن مسلم کی دادش مندی کی وجہ سے کسی بڑے نقصان سے بچ گئی تھی لیکن اس شکست سے سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہونا ایک فطری بات تھی اب ضرورت اس بات کی تھی کہ سپاہیوں کا اعتماد بحال کیا جائے اور قطبہ اس بات سے بخوبی واقف تھا چنانچہ ابھی قطبہ بن مسلم کو مرہو میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر کھلے میدان میں فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منعقد کیے جائیں قطبہ ان مقابلوں کو خود دیکھنا چاہتا تھا اس سے اس کا مقصد فوج کا حوصلہ بڑھانا تھا چند دن کے بعد اسے اطلاع ملی کہ مقابلوں کے لیے انتظامات مکمل ہیں اور اگلے دن مقابلوں کا اہتمام کیا گیا ہے چنانچہ اگلے دن وہ مقررہ جگہ کے لیے روانہ ہوا اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر حیبت تاری کر رہا تھا کتبا کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے ان سب کے سر تھوڑے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے ایک ہی ساتھ دل کی چال چلتے ہوئے آ رہے تھے قطبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا اس وقت فوجی دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں کے درمیان راستہ بنا ہوا تھا قطبہ اس راستے سے گزرتا ہوا دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا فوج کے یہ دو حصے مختلف دستوں پر مشتمل تھے اور ہر دستے کا لباس صاف ستھرا اور الگ رنگ کا تھا جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا دائیں طرف والے دستوں کے این درمیان میں ایک اونچا سا چبوترا تھا قطبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر گیا چبوترے سے مرو کے چاندا چند اعلی حکام اترے اور قطبہ کو چبوترے پر لے گئے جو ہی قطبہ اوپر پہنچا فوجیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد یہ شور تھما تو ایک اور شور سنائی دینے لگا یہ شور اس طرح کا تھا جیسے بہت سے گھوڑے بھاگتے آ رہے ہوں لوگوں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا تو چند سواروں کا ایک دستہ دائیں سے اور دوسرا بائیں سے اسی راستے پر چلا رہا تھا جو فوجیوں کی قطاروں کے درمیان بنا ہوا تھا جس جگہ یہ اجتماع منعقد کیا گیا تھا وہ علاقہ سرسبز نہیں تھا بلکہ ریتیلا سا تھا اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اٹھ رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد دونوں دستے گرد میں چھپ گئے تھے جب گرد چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دور دائیں جا کر واپس مٹ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر جب جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد لڑکنیاں کھا کر راستے کے کناروں پر چلے گئے تھے کچھ دیر کے بعد وہ دونوں دستے ایک بار پھر اسی انداز میں آئے اور کچھ اور گھڑ سوار وہیں پر چھوڑ کر میدان سے چلے گئے یہ اس دور کا ایک مشہور کھیل تھا جس میں گھڑ سوار ایک دوسرے کو بغیر ہتھیار استعمال کیے زمین پر گراتے تھے اور یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہو جاتا تھا اس کے بعد اونٹ پر بیٹھ کر تلوار بازی کے مقابلے ہوئے جس میں فوجیوں کے چار دستوں نے حصہ لیا تھا ان دستوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ حقیقی طور پر جنگ لڑ رہے ہوں ان مقابلوں کے دوران چند خوبصورت جنگی چالے بھی چلی گئی جو ان دستوں کے کمانداروں کی جنگی مہارت کا ثبوت تھی ان مقابلوں کے بعد میدان کے راستے کے دونوں طرف چار چار گھڑ سوار ابھرے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے ان نیزوں کی نوک تیز نہیں تھی بلکہ ان کی نوک کے آگے لکڑی لگی ہوئی تھی اس طرح یہ نیزے کھیلوں کے دوران خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے تھے یہ عرب کا ایک مشہور کھیل تھا جس میں آمنے سامنے کے دونوں سواروں نے ایک دوسرے کو نیزے کے زور سے گرانا ہوتا تھا اور جو سوار نیزے سے اپنے مخالف کو گرا دیتا تھا وہ فاتح کہلاتا تھا کچھ دیر دونوں طرف کے سوار اپنے مخالف سواروں کی طرف دیکھتے رہے اچانک دونوں طرف کے سواروں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کے قریب سے گزرے اور کچھ سوار زمین پر چھوڑے ہوئے آگے نکل گئے آگے جا کر وہ سوار واپس مڑے اور یہی عمل دوبارہ دہرایا اس کے بعد تلوار بازی کے مقابلے ہوئے جس میں سپاہیوں نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا تلوار بازی کے بعد تیر انداز دستوں کی باری آئی تیر اندازی کے ان مقابلوں میں ایک پیادہ اور ایک سوار دستے نے حصہ لیا پیادہ تیر انداز تیر کمانوں میں ڈالے تیار کھڑے تھے جبکہ سوار تیر اندازوں نے بھی اپنی اپنی کمانوں میں تیر ڈال لیے تھے پھر اچانک ہی پیادہ سواروں نے کپڑوں والے تیر فضا میں چلا دیے جب یہ تیر فضا میں بلندی پر پہنچے گھڑ سوار دستوں کی کمانوں سے پنگ پنگ کی آوازیں آئیں اور آٹھ تیر آٹھ کپڑوں والے تیروں کے تعاقب میں گئے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر تیر ایک ایک کپڑا لیے ہوئے زمین پر آ گرا یہ دیکھ کر فضا داد و تحسین کے ناروں سے گونج اٹھی آفرین بے ساختہ قطبہ بن مسلم کے منہ سے نکلا میں یہی چاہتا تھا کہ سپاہی اپنا وہی جوش و خروش واپس حاصل کر لے جو بخارا میں شکست سے پہلے ان کے پاس تھا اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش کی وجہ سے تمتما رہا تھا تیر اندازی کے بعد مقابلے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے اب تلوار بازی کے مقابلے عروج پر تھے ہر کوئی اپنی مہارت کے جوہر دکھا رہا تھا اور داد وصول کر رہا تھا ایسے میں ایک شخص میدان میں آیا اس کی تلوار میں گویا بجلی بھری ہوئی تھی اور وہ اب تک چار لوگوں کو پچھاڑ چکا تھا ہر آنے والا فتح کی امید لے کر اس کے مقابلے میں آتا لیکن نامراد میدان سے واپس جاتا یہ اس کا پانچواں شکار تھا اس کے ساتھ ہی مقابلے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا قطبہ بن مسلم اس شخص سے بہت متاثر ہوا پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ اس کا نام بن عامر ہے قطبہ نے حکم دیا کہ شام کو ابن عامر کو اس کے پاس لایا جائے وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا یہ مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج سر پر آ چکا تھا آخر میں چند گھڑ سوار دستے چبوترے کے سامنے سے دل کی چال چلتے ہوئے گزرے ان کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا چبوتری کے سامنے آ کر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جس طرف سے آئے تھے اس کے مخالف سمت میں چلے گئے ان دستوں کے جاتے ہی لوگوں نے شور بلند کیا جو بڑھتا چلا گیا آخر کتبہ نے چبوترے پر کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا کچھ دیر کے بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو کتبہ بن مسلم بولا اے لوگوں اسلام کے مجاہدوں تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں ہماری فوج بخارا میں شکست کھا کر آئی ہے لیکن اس شکست کو فتح میں بدلنا ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم شکست کے اثرات اپنے دل و دماغ سے نکال دیں ان مقابلوں سے میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ذہنوں سے شکست کے اثرات دھو دیے جائیں اور تم نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے فاتح کہلاؤ گے بشرطے کے دامن دین ہاتھ سے نہ جانے دو جہاد کے لیے تیار رہو ہم بہت جلد مرو سے کوچ کریں گے اور ان علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے جہاں ابھی تک کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد بن ولید ہو اور تم تم ہی ہی امرو بن ہو تو قادسیہ کے شاہ سوار ہو اور تم ہی یرموک کے فاتح ہو مگر ثابت قدمی تمہارا زیور ہونا چاہیے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا تبری نے قطبہ کی تقریر کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کفار سے جہاد کرنے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے تاکہ اس کے دین کا غلبہ ہو تم برائیوں سے بچو کہ کفار کو ہلاک کر سکو اس کے بعد اس نے قرآن کی درج ذیل آیات تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ترجمہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے چاہے مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے قطبہ بن مسلم نے اور بھی بہت کچھ کہا لیکن اس کی اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ مرو میں بیٹھ کر اپنی شکست کا سوگ نہیں منانا چاہتا تھا بلکہ ان علاقوں پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا تھا جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ سے باہر تھے اس مقصد کے لیے وہ کن علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا یہ بات ابھی واضح نہیں تھی اسی رات عشاء کی نماز کے بعد قطبہ بن مسلم نے حکم دیا کہ ابن عامر سے اس کی ملاقات کروائی جائے کافی دیر کے بعد اسے اطلاع ملی کہ ابن عامر کا کہیں پتہ نہیں چل رہا جس وقت قطبہ بن مسلم کو ابن عامر کے غائب ہونے کی خبر ملی اس وقت وہ یعنی ابن عامر ایک لڑکی کے ساتھ مرو سے کافی کئی میل کے فاصلے پر جا رہا تھا اس لڑکی کا نام صفیہ تھا وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کا رخ تالقان کی طرف تھا ان کے گھوڑے درمیانی رفتار سے چلے جا رہے تھے صفیہ اور ابن عامر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن صفیہ کا باپ صفیہ کی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتا تھا اور وہ چند دنوں میں اس کی شادی کے انتظامات کرنے والا تھا جبکہ صفیہ کسی صورت بھی ابن عامر کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جب ابن عامر مقابلوں سے فارغ ہوا تو اسے صفیہ کا پیغام ملا تھا کہ آج رات ہی مرگ چھوڑ دینا ہم دونوں کے لیے بہتر ہے یہ پیغام صفیہ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے بھیجا تھا جو پہلے بھی صفیہ کے لیے پیغام رسانی کرتا رہتا تھا پیغام میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کا باپ صفیہ اور ابن عامر کی شادی کسی صورت نہیں ہونے دے گا بلکہ دو تین دن تک صفیہ کی شادی اپنے دوست کے کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے اس لیے لیے دونوں یہ یہی بہتر تھا کہ وہ بھاگ جائے یہ پیغام پڑھ کر ابن عامر سوچ میں گم ہو گیا پھر یکایک چونک کر صفیہ کے بھائی کی طرف متوجہ ہوا اور بولا تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نہیں صفیہ کے بھائی نے کہا اس کا نام طلحہ تھا اچھا طلحہ تم جاؤ اور سفیہ سے کہنا کہ شام جس طرح بھی ہو سکے جامع مسجد کے دروازے کے سامنے پہنچ جائے میں وہاں موجود رہوں گا اور یہ بھی کہنا کہ ہم دونوں فوراً تالکان کی طرف نکل چلیں گے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے طلحہ نے کہا اچھا عامر کے بیٹے تو تیاری کر میں چلتا ہوں تیری امانت شام کو تجھے مل جائے گی یہ کہہ کر تلا چلا گیا اور ابن عامر سفر کے انتظامات میں مصروف ہو گیا یہ وقت اثر اور مغربی کے درمیان کا تھا جب صفیہ اپنے گھر سے نکلی گھر والوں کو وہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی لیکن وہ سیدھا شہر کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے جا پہنچی وہاں اسے ابن عامر کھڑا ہوا مل گیا وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا وہ دونوں وہاں سے چل پڑے اور اب وہ شہر سے کئی میل دور نکل آئے تھے سورج کب کا غروب ہو گیا تھا اور آسمان پر ستارے نکل آئے تھے لیکن ابن عامر کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا اسے تعاقب کا ڈر تھا دوسری احتیاط جو اس نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عام راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا یہ علاقہ کہیں سرسبز تھا اور کہیں ریتیلا ریتیلے علاقے میں دھوکہ دینے والے ٹیلے بھی موجود تھے عام راستے سے ہٹ کر ان ٹیلوں میں سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا تھا کیونکہ ان ٹیلوں کے درمیان مسافر بھٹک جاتا تھا ان ٹیلوں کی شکلیں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے مسافر راستے کی پہچان نہیں کر پاتا تھا اور بعض اوقات میلوں چلنے پر بھی اسی جگہ کے آس پاس گھومتا رہتا تھا آدھی رات کے وقت سفیہ اور ابن عامر بھی ایسے ہی علاقے میں داخل ہو گئے ابن عامر نے عقل مندی یہ کی کہ ان ٹیلوں میں زیادہ اندر جانے کے بجائے کچھ دور جا کر گھوڑے روک دیے اور پڑاؤ ڈال دیا اب انہیں پکڑے جانے کا خطرہ نہیں تھا دوسری بات یہ تھی کہ وہ ٹیلوں کے علاقے کے اندر تھے اگر ان کا تعاقب کیا جاتا تو تعاقب کرنے والے شاید یہ نہ سوچتے کہ وہ ان ٹیلوں کے اندر بھی چھپ سکتے ہیں ابن عامر نے چلنے سے پہلے کھانے پینے کا تمام انتظام کر لیا تھا جو ہی انہیں کسی حد تک تحفظ کا احساس ہوا تو دونوں کی بھوک چمک اٹھی ان دونوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے اس دوران انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی ابن عامر چونکہ تھکا ہوا تھا اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی جبکہ صفیہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو رہا تھا اگرچہ اسے اپنے فیصلے پر ندامت نہیں تھی لیکن جب اسے اپنے گھر والوں کا خیال آتا تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی ادھر وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کر رہے تھے اور ادھر مرو میں ابن عامر اور سفیہ کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا دونوں گھرانوں سے اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ ابن عامر سفیا کو ساتھ لے گیا ہے جب رات دیر تک سفیا واپس گھر نہیں آئی تو اس کی تلاش شروع کی گئی سفیا کے باپ کو سفیا اور ابن عامر کے بارے میں معلوم تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے چنانچہ اس نے دو تین دن میں صفیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن آج اچانک وہ غائب ہو گئی تھی جب تلاش کے بعد بھی اس کا سراغ نہ ملا تو صفیہ کے باپ کے ذہن میں ابن عامر کی طرف سے شک پیدا ہو گیا چنانچہ اس نے ابن عامر کا پتہ کروایا اور جب اسے یہ اطلاع ملی کہ ابن عامر بھی غائب ہے تو اس کا شک یقین میں بدل گیا پہلے تو وہ ابن عامر کے گھر گیا اور اس کے باپ کو خوب برا بھلا کہا اور پھر اپنے نوکروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوا اس دوران اسے پتا چل گیا تھا کہ انہیں طالبان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے عام حالات میں رات کے وقت شہر کے دروازے بند ہوتے تھے لیکن صفیہ کے باپ جیسی حیثیت کے انسان کے لیے دروازے کھلوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ جب تعاقب کے لیے روانہ ہوا اس وقت رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی اور یہ وہی وقت تھا جب ابن عامر نے پڑاؤ ڈالا تھا صفیہ کے باپ کے ساتھ چھ مزید آدمی تھے جن میں ابن عامر کا باپ بھی شامل تھا اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابن عامر بھی کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ سکتا ہے لیکن صفیہ کے باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی اس کے دلائل نے ابن عامر کے باپ پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ صفیہ اس کے بیٹے کے ساتھ گئی ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ دونوں اکٹھے ہی غائب ہوئے تھے دوسرا ثبوت اس آدمی نے فراہم کر دیا تھا جس نے انہیں طالقان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ سب اب طالقان جانے والے راستے پر رواں تھے اور خاصی تیز رفتاری سے چلے جا رہے تھے صفیہ کے باپ کا نام عبداللہ جبکہ ابن عامر کے باپ کا نام عبد الرحمان تھا وہ لوگ جب چلے تھے اس وقت رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی مگر اب رات کا آخری پہر تھا لیکن انہوں نے کہیں آرام نہیں کیا تھا اور گھوڑوں کو متوادر دوڑاتے چلے آ رہے تھے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک نخلستان آئے گا کیونکہ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ صحرائی تھا اور پھر کچھ دیر مزید چلنے کے بعد وہ نخلستان آ گیا وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑے روک لیے تاکہ انہیں کچھ آرام دیا جا سکے عبد الرحمان عبداللہ نے کہا ایک بار مجھے تیرا بیٹا مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دوں گا یہ پہلی بات تھی جو سارے راستے میں ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی لیکن جواب میں عبد الرحمان پھر بھی خاموش رہا یہ لوگ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے فجر کی اذان دی اور نماز پڑھ کر وہ لوگ دوبارہ روانہ ہو گئے یہ رات تاریخ نہیں تھی بلکہ پچھلی تاریخوں کا چاند اب آسمان کے آخری کونے سے جھانک رہا تھا اسی وقت ابن عامر کی آنکھ کھلی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے چنانچہ اس نے نماز پڑھنے کے بعد صفیہ کو جگا دیا میرے خیال میں اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے صفیہ بولی ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ابن عامر نے جواب دیا لیکن تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہاں پوچھو صفیہ نے کہا ابن عامر بولا صفیہ تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی شبہ تو نہیں ہے نہیں صفیہ نے کہا دیکھو اگر تمہیں میرے بارے میں یا اپنے مستقبل کے بارے میں یعنی آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی ڈر ہو تو بتلا دو اس صورت میں ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ یہیں سے واپس چلے ابن عامر بولا اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آؤ عہد کریں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ایک ساتھ ہوگا صفیہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی کیا عہد کرنے کی ضرورت ہے جواب میں ابن عامر مسکرا دیا اور بولا اچھا چلو اب چلے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے ابن عامر چونکہ اس ٹیلوں کے خطے میں زیادہ دور تک نہیں آیا تھا اس لیے یہاں سے باہر نکلنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی اس علاقے سے باہر نکلتے ہی ابن عامر نے گھوڑا روک لیا وہ کچھ سوچ رہا تھا اسے سوچ میں گم دیکھ کر سفیا نے بھی اپنا گھوڑا روکا اور بولی تم روک کیوں گئے ہو میں سوچ رہا ہوں کہ یا تو ان ٹیلوں میں سے گزرا جائے جو کہ سراسر خودکشی کی کوشش ہے یا پھر عام راستے سے ہو کر گزرے وہ راستہ صرف ایک میل دور سے گزرتا تھا یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کا رخ مسافروں کے گزرنے کے عام راستے کی طرف کر دیا کچھ دیر کے بعد وہ عام سے راستے پر تالکان کی طرف رواں تھے چونکہ گھوڑوں نے رات بھر آرام کر لیا تھا اس لیے وہ ترو تازہ تھے چنانچہ ابن عامر نے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا جس کے نتیجے میں گھوڑے کی رفتار قدرے تیز ہو گئی سفیا نے بھی اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی ابن عامر یہ نہیں چاہتا تھا کہ گھوڑے تھک جائیں مگر اس کے ایک فیصلے نے صفیہ کو چونکا دیا ابن عامر بولا اب ہم اسی عام گزرگاہ سے تالکان تک پہنچیں گے یہ سن کر سفیا کا چونکنا بالکل بجا تھا کیونکہ یہ لوگ چھپ کر جا رہے تھے اس لیے انہیں عام راستے سے ہٹ کر جانا چاہیے تھا لیکن اس نے ابن عامر کی بات کے جواب میں صرف سر ہلا دیا چلتے چلتے سورج سر پر آ گیا تھا اور اب ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی تھی یہ دیکھ کر ابن عامر کے منہ پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے صفیہ سے کہا دیکھو صفیہ اللہ نے ہماری حفاظت کا کیسا انتظام کیا ہے اب اس ہوا کی اڑائی ہوئی گرد ہمارے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات چھپا لے گی صحرا کی ہوا کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انتہائی گرم ہونے کی وجہ سے جب ہوا منہ سے ٹکراتی ہے تو منہ جھلستا محسوس ہوتا ہے دوسری اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آہستہ رفتار میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہلکی آندھی چل رہی ہو اس کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی رہتی ہے کچھ دیر کے بعد جب ہوا کی شدت میں تھوڑا اضافہ ہوا تو دونوں نے اپنے منہ کپڑوں سے ڈھانپ لیے اور اب ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی دوران سفر دونوں کبھی کبھار کوئی بات بھی کر لیتے تھے لیکن ان کا زیادہ سفر خاموشی سے ہی گزرتا جا رہا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں اپنے انجانے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں اچانک ہوا کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا جس نے ان دونوں کو چوکا دیا ابن عامر نے دائیں طرف دیکھا تو جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا دائیں طرف دور افق پر ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے ریت کا پہاڑ سرکتا چلا آ رہا ہو یہ طوفان تھا جو اپنے ساتھ ریت اڑائے چلا آ رہا تھا اگرچہ ابھی یہ طوفان عامر اور صفیہ تک نہیں پہنچا تھا مگر اس کی شدت محسوس کی جا سکتی تھی اتنی شدت کے طوفان میں بڑے بڑے قافلے زندہ دب جاتے تھے وہ تو پھر دو آدمی تھے اگر وہ دونوں دبنے سے بچ بھی جاتے تو ہونا یہ تھا کہ ریت کی پہلی ضرب پڑتے ہی دونوں کے گھوڑے بدک جاتے اور دونوں ہی بھٹک جاتے یہ خطرہ ابن عامر کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ صحرا کے گوشے گوشے سے واقف تھا لیکن ایسی صورت میں صفیہ کی موت یقینی تھی ابھی یہ طوفان خاصا دور تھا جب ابن عامر نے صفیہ کے گھوڑے کی باغ اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی اس نے گھوڑوں کا رخ تالیغان کی طرف رکھا تھا تاکہ گھوڑے بے قابو ہو بھی جائیں تو ان کا رخ منزل سے ادھر ادھر نہ ہو یہ خطرہ بھی تھا کہ گھوڑے رخ بدل کر کہ گھوڑے خود بخود ہی اپنا رخ تبدیل کر لیں گے پھر کچھ دیر کے بعد ہر طرف ریت ہی ریت چھا گئی اس اچانک آفت سے گھوڑے بدکے کے ضرور لیکن انہوں نے اپنا رخ نہ بدلا ابن امین نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسے ریت کے طوفان میں صفیہ کا صرف ہیولا سا نظر آیا اگرچہ اس کا اور صفیہ کا فاصلہ چند گز ہی تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ہوا کی آوازیں خوفناک ہوتی جا رہی تھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف عورتیں رو رہی ہوں صفیہ کا تو خوف کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ابن عامر کی ہلکی سی آوازیں اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی ابن عامر کو خوب احساس تھا کہ صفیہ کی حالت اچھی نہیں ہے لہذا وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا تھا پھر آہستہ آہستہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور جب طوفان تھما تو وہ دونوں کسی قلعے کا ہیولا سامنے دیکھ رہے تھے سورج ان کے عقم میں آخری ہچکی لے رہا تھا ابن عامر نے گھوڑوں کو روکا اس وقت وہ ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے سورج چونکہ ان کے عقم میں غروب ہو رہا تھا اس لیے ان کے سائے نہایت لمبے نظر آ رہے تھے دونوں نے اپنے سامنے قلعے کو دیکھا اور گھوڑوں کو ہلکی رفتار سے چلا دیا سخت مشقت کی وجہ سے گھوڑوں کا پسینہ پھوٹ رہا تھا ابن عامر نے صفیہ کو مخاطب کیا صفیہ سامنے دیکھو ہماری منزل ہے صرف تمہاری منزل میری منزل تو تم ہو سفیہ نے جواب دیا تو بے اختیار دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جب وہ قلعے میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا فجر کی نماز کے بعد ان دونوں کی تلاش میں آنے والے دوبارہ تلاش میں روانہ ہوئے ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر تک تلاش جاری رکھی جائے اگر وہ دونوں مل گئے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹا جائے وہ لوگ آگے ہی آگے بڑھتے گئے جب سورج سر پر آ گیا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تھوڑا چلنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں اکا دکا چٹانیں تھی ان میں سے ایک چٹان قدرے بڑی اور آگے کو جھکی ہوئی تھی سب نے اس کے نیچے پڑاؤ کیا چونکہ وہ ساری رات اور پھر دن کو بھی جانتے رہے تھے اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو باندھا اور سوائے تلہا کے سب لیٹ گئے تلہا کے ذمے انہوں نے حفاظت کا کام لگا دیا تھا چونکہ یہ علاقہ صحرائی تھا اور کسی بھی وقت صحرائی ڈاکو خطرہ بن سکتے تھے تلہا نے محسوس کیا جیسے ہوا کی رفتار میں خاصی تیزی آ گئی ہو اگرچہ وہ چٹان کے نیچے تھا لیکن وہ ہوا کی تیزی کو محسوس کر سکتا تھا پھر اچانک ہی اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی ایسی آوازیں آنے لگی جیسے بہت سی چڑیلیں چیخ رہی ہوں اس نے ماحول کو ہیبتناک بنا دیا ہوا کی خوفناک آوازوں کی وجہ سے سب اٹھ گئے تھے اتنی ریت آ رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ چٹان کی اوٹ میں تھے ایک تو بیٹی کے جانے کا غم اور دوسرے اس طوفان نے عبداللہ کو بے چین سا کر دیا اور وہ غصے کے عالم میں نہ جانے کیا کیا کہہ گیا اگرچہ وہ پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر بول رہا تھا لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ عبداللہ کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا پھر جیسے ہی طوفان تھما عبداللہ کا غصہ بھی تھم گیا اب چونکہ سورج غروب ہو رہا تھا اس لیے مزید چلنے کی نہیں رکھتے تھے رات صحرا میں گزار کر اگلے دن وہ واپس مرو پہنچ گئے اگلے دن ہی کتبا کو ابن عامر کا تمام احوال معلوم ہو گیا تھا اس کے نزدیک اگرچہ یہ واقعہ عجیب اور دلچسپ تھا لیکن اس نے اس سے زیادہ اہم کام کرنے تھے چنانچہ اس نے صرف اتنا حکم دیا کہ ابن عامر کو تلاش کر کے لایا جائے اگلے دو دن اتبا کے لیے انتہائی مصروفیت کے تھے کیونکہ وہ کسی علاقے پر فوج کشی کے لیے حکمت عملی تیار کر رہا تھا تاکہ فوجیوں کے ذہن سے شکست کے آثار کو کم کیا جا سکے چنانچہ وہ ابن عامر کو بھول چکا تھا کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک اجلاس بلوایا جس میں فوجی عہدیداروں نے شرکت کی یہ اجلاس ایک بڑے کمرے میں ہو رہا تھا کمرے کی آرائش سے یہی لگتا تھا کہ یہ کمرہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کمرے کے بیچو بیچ ایک لمبی میز تھی جس کے دونوں طرف لمبائی میں بیس بیس کرسیاں رکھی ہوئی تھی جبکہ ایک طرف ایک کرسی تھی جس پر قطبہ بن مسلم براجمان تھا کچھ دیر روایتی گفتگو کے بعد قطبہ اپنے اصل مقصد کی طرف آیا آپ لوگوں کو معلوم ہے قطبہ نے کہا کہ میرا ارادہ سلطنت اسلامیہ کی وسعت کے ساتھ ساتھ اس کا استحکام بھی ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑ دیں قطبہ بولتے بولتے رک گیا اور سب کی طرف باری باری دیکھنے لگا یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو پھر اچانک ہی وہ کھڑا ہو گیا اور دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں چکر لگانے لگا جیسے جیسے اس اس اس کے کے قدم اٹھتے ہونٹ بھی حرکت کرتے گئے نے سب کو بتایا کہ اس کا ارادہ کیا ہے اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے جمعے کے دن کوچ کیا جائے اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کونے پر پڑا رول شدہ کپڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے میز پر پھیلا دیا جو جو یہ کپڑا پھیلتا گیا اس پر ایک نقشہ ابھرتا گیا کتبہ بولا ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ سب کی سب جذباتی تھی لیکن جو اب گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ خالص تکنیکی نوعیت کی ہے پہلے آپ میری گفتگو سن لیں پھر اپنی اپنی رائے دیجیے گا یہ دریائے جیجو ہے اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھی اور یہ سگانیان کا علاقہ ہے جو اب اسلامی سلطنت کا حصہ ہے کتبا نے دو تین دفعہ نقشے پر سگانیان کے علاقے پر انگلی ماری سگانیان سے وہ انگلی کھینچتا ہوا ایک اور جگہ لے گیا اور یہ کفتان کا علاقہ ہے یہ علاقہ اگرچہ اسلامی سلطنت کا حصہ ہے لیکن مجھے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہاں کے بادشاہ نے بخارا کے بادشاہ دروان خزا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ جنگ کی صورت میں ہماری مدد نہیں کرے گا اگرچہ اس علاقے کا بادشاہ آرام پسند ہے اور سلطنت اسلامیہ کو اسے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے لیکن میرا مقصد یہ علاقہ مستقل طور پر اسلامی سلطنت میں شامل کرنا ہے اے امیر اجلاس میں موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا اگر ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہاں اپنی طاقت صرف کرنے سے کیا فائدہ اگرچہ اس بات پر کتبہ کے منہ پر ناگواری کے تاثرات لیکن اس نے نرم لہجے میں جواب دیا اے مجھے ٹوکنے والے تو ان علاقوں کو ہی دیکھتا رہے گا کیا یہ نہ دیکھ کہ یہ علاقے کیا ہیں یہ دیکھ کہ ان سے آگے کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے نقشے پر انگلی کفتان سے اٹھا کر ایک اور جگہ رکھی اس سے آگے یہ دیکھ بخارا پھر سمرقند اس نے باری باری ان دونوں علاقوں کو واضح کیا کسی اور نے کوئی بات کہنی ہو تو کہہ دے اس نے سب کی طرف دیکھا سب کو خاموش دیکھ کر قطبہ پھر کہنے لگا ذمہ دار افسران فوج کو تیار کرنے کا کام کریں اور کل سے فوج شہر سے باہر مشقیں کرے گی ان کی نگرانی میں خود کروں گا ان مشقوں سے میرا مقصد فوج کو چاق و چوبند کرنا ہے ساتھ ہی فوج کا معائنہ بھی کیا جائے گا آخر میں سب سے اہم بات کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا جب ہم اس مہم پر روانہ ہوں گے تو میری غیر موجودگی میں میرے قائم مقام عبداللہ بن عمرو اور عثمان بن بن عادی ہوں گے عبداللہ یہاں فوج کا سالار ہوگا جبکہ عثمان بن عادی مال گزاری کا نگران ہوگا کچھ مزید گفتگو کے بعد اجلاس برخاست ہو گیا اگلے روز مرو شہر سے باہر فضا دھول سے اٹی پڑی تھی یہاں سے وہاں سپاہی مشقوں میں مصروف تھے ان کی نگرانی قطبہ خود کر رہا تھا وہ سفیدی مائل بھورے گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے سر پر رنگ کا باندھ رکھا تھا وہ پورے میدان میں گھوم رہا تھا اور سپاہیوں کو دیکھتا ہدایات دیتا اور آگے نکل جاتا اب تو یہ فوج کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ صبح ہی صبح میدان میں نکل آتی ہر حصے کے کماندار سفید درست کرواتے اور کتبہ کے اشارے پر بغل بجایا جاتا اس کے ساتھ ہی مشقوں کا آغاز ہو جاتا سپاہی اس وقت بیرکوں کو واپس لوٹتے جب سورج خاصا مغرب کی طرف جھک جاتا تھا ان مشقوں کو چار دن ہو گئے تھے ان چار دنوں میں کتبہ نے فوج سے لڑاکے اور جنگجو قسم کے سپاہیوں کو الگ کر لیا تھا ان سپاہیوں کو دن کے وقت جنگ کی تربیت کے علاوہ رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملہ کرنے کی ٹریننگ بھی دی جا رہی تھی تمام سپاہی قطبہ کی امید سے زیادہ جوش کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ان کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ وہ بخارا میں ہونے والی شکست کو بھولتے جا رہے ہیں اور یہی کتبہ بن مسلم چاہتا تھا یہ ان مشقوں کا پانچواں دن تھا قطبہ اپنے مخصوص گھلیے میں تمام میدان میں گھوم رہا تھا اس کا محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ تھا وہ گھوڑا دوڑا تھا کبھی شمشیر زن دستوں کے پاس آخر وہ ان دستوں کے پاس جا رکا جن کو قلعوں پر یلغار کرنے کی مخصوص تربیت دی جا رہی تھی وہ ان کی مہارت کو دیکھ کر اور اور مناسب ہدایات دے رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا گھڑ سوار نے قطبہ کے پاس پہنچ کر لگا میں کھینچ لی اور گھوڑا گھوڑا کچھ آگے نکل گیا ہی اس کا سوار گھوڑے سے نیچے آیا اسے فوراً سہارا دے کر اٹھایا گیا یہ سوار ابن عامر تھا اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اسے بولا نہیں جا رہا تھا اسے پانی پلایا گیا جس سے ابن عامر کی حالت تھوڑی سنبھل گئی وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا اگرچہ چند ہفتے پہلے ابن عامر کا مرو سے بھاگنا اور اب اس حالت میں لوٹنا نہایت عجیب تھا لیکن جو بات اس نے کتبہ کو بتائی اس نے کتبہ کو ہلا کر رکھ دیا جب ابن عامر تالکان پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی اور ہر چیز کا سایہ لمبوترا ہو رہا تھا ابن عامر اور صفیہ پوچھتے پوچھتے ایک سرائے تک پہنچ گئے ابن عامر نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور رات اسی سرائے میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا ادھر دونوں آرام کرنے لگے اور ادھر تالکان کے ایک مکان میں ہلچل سی تھی ہلچل اس بات نے مچائی تھی کہ مر اسے کتبہ کے جاسوس تالکان میں داخل ہو گئے ہیں یہ خبر لانے والا آدمی وہ تھا جس سے ابن عامر نے سرائے کا پتہ پوچھا تھا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ مرگ سے آیا ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا اس نے ابن عامر کو سرائے کا پتا تو بتا دیا لیکن خود دونوں کا پیچھا کرتا ہوا سرائے تک پہنچ گیا اس نے کچھ وقت سرائے کے باہر گزارا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب ابن عامر کی واپسی ناممکن ہے تو اس نے سرائے سے اس کے بارے میں ضروری معلومات اکٹھی کی اور واپس چل پڑا اس دوران رات قدرے گہری ہو چکی تھی اب اس کی منزل ایک مکان تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر کر لیکن خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا تھا دروازے پر پہنچ اس نے تین بار مخصوص انداز میں دستک دی اور کچھ دیر کے بعد ہی دروازہ کھل گیا وہ شخص جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا اچانک ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی خیر تو ہے کرزک کرزک اس شخص کا نام تھا کرزک نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک عورت کا ہیولا سا نظر آیا اگرچہ اندر تاریخی تھی لیکن وہ آواز سے پہچان چکا تھا کہ وہ سلما تھی اسے دیکھتے ہی کرزک نے منہ سے ہلکی سی شی کی آواز نکالی اور اسے لے کر اندر اس کمرے میں آ گیا جہاں دیا جل رہا تھا یہ کمرہ مکان کے این درمیان میں تھا اور سجاوٹ سے آرزی نشستگاہ لگتی تھی کرزک اندر داخل ہوا تو کمرے میں دو آدمی پہلے ہی موجود تھے اس نے میں ایک اس نے ایک کونے میں بیٹھتے ہوئے کہا اے عثمان وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر بولا اور اے ارزل شکر کرو کہ وہ مجھے مل گیا عثمان اور ارزل اندر موجود آدمیوں کے نام تھے دونوں نے کرزک کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا کون مل گیا قطبہ کا جاسوس آج ہی وہ مرو سے آیا ہے یہ تھی وہ بات جس نے اس حویلی نما مکان میں ہلچل مچا دی تھی دراصل تالیقان میں کچھ ایسے لوگ ابھر رہے تھے جو حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے اور یہ حویلی ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر تھی جبکہ یہ تینوں ان باغیوں کے سرغنہ تھے جبکہ سلمہ ارزل کی بہن تھی تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اونچے عہدیداروں داروں کی کچھ اونچے عہدے داروں کی مدد ضرور حاصل تھی اور ان باغیوں کی تعداد چند سو نہیں بلکہ چند ہزار تھی اور اتنی بڑی تعداد یہاں کی فوج پر آسانی سے قابو پا سکتی تھی اور اتنی بڑی تعداد میں باغیوں کا اجتماع چند دن نہیں بلکہ کئی سالوں کا حاصل تھا باغیوں کی کمانڈ کو پتا چلا کہ مرو سے جاسوس بلخ میں داخل ہو گئے ہیں تو ظاہری بات ہلچل تو مچنی ہی تھی اگرچہ یہ اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا لیکن عثمان اور ارزل اور خود کر پریشان کر گیا تھا تینوں کسی طرح ابن عامر سے نپٹنے کی سوچ رہے تھے ایسے میں ارزل بولا کرزک تم اس بغاوت کے سرپرست ہو تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں کچھ دن ابن عامر ہاں یہی نام بتایا تھا اس نے وہ پھر بولا کچھ دن ابن عامر کی نگرانی کرو اپنے آدمی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا دو اس طرح کہ اس کو پتا نہ چلے جو ہی کوئی مشکوک حرکت دیکھو تو اسے اغوا کروا لو کرزک کی بات سن کر عثمان نے اپنا دایا ہاتھ بند کر کے اس کی طرف بڑھا دیا اور بولا اچھا کرزت یہ بتا میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے عثمان کی بات بظاہر عجیب سی تھی اور اس پر کرزت کی حیرانی بجا تھی وہ حیران ہو کر بولا مجھے کیا کیا پتا کہ تیرے ہاتھ میں ہے جس طرح تجھے یہ نہیں پتا کہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اسی طرح ہمیں کیا پتا کہ وہ ٹھہرا کہاں ہے ہمیں تو بتائے گا تو پتا چلے گا نا یہ سن کر کرزک ہسا اور کہنے لگا اگر تم سے کوئی اجنبی سرائے کا پتا پوچھے تو تم اسے کہاں پہنچاتے ہو ادیق سرائے میں تو یہی ابن عامر کا پتا ہے ادیق ادی دراصل اس سرائے کے مالک کا نام تھا جس میں ابن عامر ٹھہرا ہوا تھا اور ادی کا تعلق باغیوں کی اس تنظیم سے بہت گہرا تھا ابن عامر کو اس سرائے میں خاص طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ اس کی نگرانی میں آسانی ہو اور یہ محض اتفاق سے ہوا تھا تو ایسا کر کرزک نے ارزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسی وقت جا اور دو آدمیوں کو ابن عامر کی نگرانی کا کام سونپا کرزک کی بات سن کر ازل نے اسے گھورا جیسے یہ بات اسے سخت ناگوار گزری ہو لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا ارزل کے جانے کے بعد کرزک نے اٹھتے اٹھتے کہا عجیب احمق ہے یہ شخص ساتھ ہی دونوں نے کہہ لگایا جبکہ تیسرا کہکا سلمہ کا تھا جو اس تمام گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی میں اب چل کر آرام کرتا ہوں یہ کہہ کر کرزک کمرے سے نکل آیا طالقان میں یہ ابن عامر کا پانچواں دن تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ محنت مزدوری کر لی جائے چنانچہ وہ صفیہ کو بتا کر سرائے سے باہر آ گیا اور پوچھتا پوچھتا شہر کی منڈی میں جا نکلا یہاں قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا قافلے اپنا مال یہیں اتارتے تھے ابن عامر بھی مال اتارنے والوں میں شامل ہو گیا یوں دن بھر وہ مصروف رہا لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ دو آدمی صبح سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں جب ابن عامر فارغ ہوا تو اس کی جیب میں ایک معقول رقم تھی لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں تھا اگرچہ محنت کرنے میں اسے آر نہیں تھی لیکن یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا وہ پہلے دن سے ہی سوچ رہا تھا کہ اسے باقاعدہ ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے چنانچہ اس دن فارغ ہو کر وہ پوچھتا ہوا قلعے دار کے گھر پہنچا بڑی مشکل سے اس کی ملاقات قلعے دار سے کروائی گئی اور آخر قلعے دار اسے ذاتی ملازم کے طور پر رکھنے کے لیے تیار ہو گیا ابن عامر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ جلد از جلد صفیہ کو یہ خبر سنانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے سیدھا سرائے جانے کا فیصلہ کیا ابھی وہ وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اپنے خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا جب اس کی ٹکر اچانک ہی ایک آدمی سے ہوئی اس ٹکراؤ سے وہ آدمی بوکھلا گیا تھا اور تھوڑا نادم ہو کر وہ کہنے لگا معاف کرنا بھائی اپنے خیالوں میں ارد گرد کا پتہ ہی نہ چلا ابن عامر جواب میں مسکرا دیا اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس آدمی کو پہلے بھی اس نے کہیں دیکھا ہے چنانچہ وہ بولا مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پہلے بھی کہیں ملے ہوں اس شخص نے غور سے دیکھا اور ایک دم خوشی سے چیخا ارے تم کچھ وقفے کے بعد وہ بولا ابن عامر ابن عامر ہی نام بتایا تھا نا تم نے جواب میں ابن عامر نے صرف سر ہلا دیا کہ اس کا نام ابن عامر ہی ہے لیکن وہ ابھی تک اسے پہچان نہیں سکا تھا ارے یار حیران کیوں ہوتے ہو اس شخص نے کہا مجھے کرزک کہتے ہیں اس دن میں نے ہی تو تمہیں سرائے کا پتہ بتایا تھا یہ سن کر ابن عامر کو ساری بات یاد آ گئی اور شکریہ ادا کیا وہ جلد از جلد صفیہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اس لیے اس نے کرزک سے اجازت چاہی کرزک بولا ارے ایسے نہیں تم مجھے یہاں اجنبی لگتے ہو ہمیں اپنی میزبانی کا شرف تو بخشو ابن عامر نہ چاہتے ہوئے بھی کرزک کے ساتھ ہو لیا کرزک ابن عامر کو لے کر اس حویلی نما مکان تک آیا اور دروازے پر مخصوص انداز میں تین بار دستک تھی تو دروازہ کھل گیا اس نے مسکراتے ہوئے ابن عامر سے کہا یہ ہے میرا غریب خانہ اندر چلو اور مجھ غریب کو عزت بخشو جواب میں ابن عامر صرف مسکرا دیا اور اندر داخل ہو گیا جو ہی وہ اور کرزک اندر داخل ہوئے تو کرزک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اس کے ساتھ ہی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی یہ ابن عامر کی چیخ تھی ساتھ ہی وہ فرش پر گر پڑا تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا دراصل جو ہی وہ اندر داخل ہوا تھا عثمان نے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا وہ پہلے ہی سے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہوا تھا ابن عامر کو اٹھا کر اندر لے جایا گیا کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا کرزک کے اشارے پر عثمان اور سلمان نے مل کر پلنگ کھڑا کر دیا اور پھر بے ہوشی کے حالت میں ہی ابن عامر کو پلنگ سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ اس کے ہاتھ سر سے اونچے رہے انہیں معلوم تھا کہ اب ابن عامر کافی دیر تک ہوش میں نہیں آئے گا اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابن عامر جب قلعے دار کے گھر پہنچا تو نگرانی کرنے والے آدمیوں کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ کتبہ کا جاسوس ہے اور کوئی ضروری اطلاع دینے قلعے دار کے پاس گیا ہے وہ فوراً پاس آئے اور ساری بات اسے بتائی یہ سن کر کرسک قدرے پریشان ہوا لیکن اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرتے ہوئے ابن عامر کو اپنے جال میں پھانس لیا